حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ سورة المائدہ کی آیت نمبر 33 اور 34 انما جزاء الذین يحاربون اللہ و ان لوگوں کی سزا جو اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے لڑیں اور زمین میں فساد کرتے پھرے یہی ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں یا سولی چڑھا دیے جائیں یا الٹے طور سے ان کے ہاتھ پاؤں کار دیے جائیں یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے تو یہ ہوئی ان کی دنیاوی ذلت الخواری اور آخرت میں ان کے لیے بڑا بھاری عذاب ہے ہاں جو لوگ اس سے پہلے توبہ کر لیں کہ تم ان پر اختیار پالو تو یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑی بخشش اور رحم و کرم والا ہے یہ آیت مشرقین کے بارے میں نازل ہوئی ہے تو جو ان میں سے قابو پائے جانے سے پہلے توبہ کر لے یہ آیت اس کے حق میں اس بات کی معنی نہیں ہے کہ جو جرم اس نے کیا ہے اس کی سزا اس پر لاگو نہ ہو سننے ابوداوت حدیث نمبر چار ہزار تین سو بہتر